ٹھیک ہے جناب جی پوچھئے بارش ہو رہی ہو ہاں تو مسجد میں جگہ کم ہو تو نماز عید کس طرح اصل میں ہمارے یہاں دو نمازوں کا تصور نہیں ہے اور ایک دفعہ آپ کے ملیر میں ہوا یہ ایسا جی ہاں یاد ہے مجھے ٹھیک ہے نا تو بس جتنے لوگ نماز پڑھ لیں پڑھ لیں ٹھیک ہے نا یہاں نہیں کہ وہ باہر ملکوں میں کینیڈا میں ہم نے دیکھا کہ تین جمعے ہو رہے ہیں جی جی ایک جمعہ پڑھ کے ٹیم گئی دوسرا امام آئے دوسرا جمعہ ہو رہا تیسرا جمعہ ہو رہا تو ہم نے معاشرت لگا دی بھائی پہلا جمعہ میں پڑھاؤں گا دوسرا تیسرا نہیں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اب جو رہ جائیں تو رہ جائیں وہ اور اتنی بارش ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ہمارے فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے کہ دوسرے دن بھی پڑھی جا سکتی